حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ مقحول اور ابن ابو زکریہ خالد بن معدان کی طرف روانہ ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ چل دیا تو خالد نے جبیر بن نفیر سے ایک حدیث روایت کی جو ہدنا یعنی مصالحت کے متعلق تھی پھر جبیر نے کہا چلیں حضرت زی مخبر رضی اللہ عنہ کے ہاں چلتے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے ہم ان کے پاس پہنچے تو جبیر نے ان سے ہدنا یعنی مصالحت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے تم لوگ رومیوں سے ایک پر امن مصالحت کرو گے اور پھر ان کے ساتھ مل کر اپنے پیچھے ایک دشمن سے جنگ کرو گے ان پر غالب رہو گے غنیمت پاؤ گے اور صحیح سلامت رہو گے پھر وہاں سے واپس لوٹو گے اور ایک میدان میں اترو گے جس میں ٹیلے بھی ہوں گے تو عیسائیوں میں سے ایک آدمی سلیب بلند کرے گا اور کہے گا سلیب غالب آ گئی تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی کو غصہ آئے گا اور وہ اسے قتل کر ڈالے گا تو اس موقع پر رومی دھوکہ کریں گے اور جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار دو زبان میں